نماز جنازہ کے آداب نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے جنازے کی نماز مردے کے لیے دعائے مغفرت ہے اور یہ میت کا ایک اہم حق ہے اگر اندیشہ ہو کہ وضو کرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے کھڑے ہو جائیے نبی وسلم کا ارشاد ہے جنازے کی نماز پڑھا کرو شاید کہ اس نماز سے تم پر غم تاری ہو غمگین آدمی خدا کے سائے میں رہتا ہے اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی تین صفحے نماز جنازہ پڑتی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے نماز جنازہ کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیے کہ سر شمال کی جانب ہو اور پاؤں جنوب کی جانب اور میت کا رخ قبلے کی طرف رکھیے اگر نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ میت کے سینے کے مقابلے میں رہیں جنازے کی نماز میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھیے اگر تھوڑے لوگ ہوں تو ایک صف بنائیے ورنہ تین پانچ سات جتنے افراد زیادہ ہو جائیں زیادہ صفے بنائے جائیں لیکن تعداد طاق رہے نماز جنازہ شروع کریں تو یہ نیت کیجئے کہ ہم اس میت کے واسطے ارحم الرحمین سے مغفرت چاہنے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں امام بھی یہی نیت کرے اور مختدی بھی یہی نیت کریں نماز جنازہ میں جو امام پڑھے وہی مختدی بھی پڑھیں مختدی خاموش نہ رہیں البتہ امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مختدی آہستہ آہستہ کہیں نماز جنازہ میں چار تکبیریں پڑھیے پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیے اور پھر ہاتھ باندھ لیجئے اور سنا پڑھیے سبحانک اللہم و بھی کا و تبار قسم کا و تعال جد کا و جل ثنا کا خدایا تو پاک ہے اور برتر ہے اپنی حمد و ثناء کے ساتھ اور تیرا نام خیر و برکت والا ہے اور تیری بزرگی اور بڑائی بہت بلند ہے اور تیری تعریف بڑی عظمت والی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اب دوسری تکبیر پڑھیے لیکن تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیے اور نہ سر سے کوئی اشارہ کیجیے دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ان کے آل پر رحمت فرما جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم پر ابراہیم کی آل پر بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے خدایا تو برکت نازل فرما محمد پر ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل پر بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے اب بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر کہیے اور میت کے لیے مسنون دعا پڑھیے پھر چوتھی بار تکبیر کہیے اور دونوں طرف سلام پھیر دیجیے اگر میت بالغ مرد یا بالغ عورت ہے تو تیسری تبیر کے بعد یہ دعا پڑھیے اللہ مقف لحینہ و میتنا و شاہدینہ و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانہ اللہ من آحئی منا آہ یہ السلام ومن توفیتہ منا فتوفہ توفہ خدایا ہمارے زندوں ہمارے مردوں ہمارے حاضروں ہمارے غائبوں ہمارے چھوٹوں ہمارے بڑوں ہمارے مردوں ہماری عورتوں کی تو مغفرت فرما دے خدایا ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو تو موت دے تو اس کو ایمان کے ساتھ موت دے اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ دعا پڑھیے اللہ جالہ لنا فرتوں و لنا علنا اجروں و ذخرا و جال النا شافوں خدایا تو اس لڑکے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا اور اس کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول کر لی جائے اور اگر میت نابالغ لڑکی کی ہے تو یہ دعا پڑھیے اس دعا کا مطلب بھی وہی ہے جو لڑکے کے لیے بھی پڑھی جانے والی دعا کا ہے اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا و ظکروں واجعلها لنا شافیتوں مشفا جنازے کے لیے جاتے ہوئے اپنے انجام کو سوچتے رہیے اور یہ غور کیجئے کہ جس طرح آج آپ دوسرے کو زمین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ایک دن دوسرے لوگ آپ کو لے جائیں گے اس غم و فکر کے نتیجے میں آپ کم از کم اتنے وقت کے لیے آخرت کے تصور میں گھلنے کی سعادت پائیں گے اور دنیا کی الجھنوں اور باتوں سے محفوظ رہیں گے